اسی طرح معجزہ شق القمر کا بھی انکار کرتے ہیں یہ بھی نور الافاق کے حوالے سے جواب دراصل شق القمر کا واقعہ جو قرآن کی آیت اختربت سعد و شق القمر اور احادیث صحیح سے ثابت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف فرماتے مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی مانگی تو اللہ تعالی نے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اور جب لوگوں نے اچھی طرح دیکھ لیا تو پھر وہ دو ٹکڑے آپس میں مل گئے اس واقعے کے دوسری دوسرے اطراف سے آنے والے لوگوں نے بھی اعتراف کر دیا علامہ تحابی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک شق القمر کی روایات متواتر ہیں ان کا انکار کسی بھی صورت میں جائز نہیں انشقت القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا سيد بخاري اور مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے جس کو سب نے صاف طور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه فاراهم القمر شقتين حتى راوا حراء بينهما صحیح بخاری اور مسلم بحوالہ مشکار صفحہ 524 حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اپنی نبوت کے لیے کوئی نشانی دکھ لائیں تو اللہ تعالی نے چاند کے دو, دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا یہاں تک کہ انہوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا ان شقل قمر و بمکہ تحت فقال کفار قریش فقال کفار قریشن اہل مکت هذا سحر سحرکم به ابن ابی کفشا انظر السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقر صدق وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به فمثل, فمثل سفار قالوا وقادموا من كل جهة فقالوا رأينا سنن أبي داود تياليسي مسند أبو داود تياليسي <coughs> اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ معظمہ کے قیام کے زمانہ میں چاند شق ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا کفار و قریش کہنے لگے کہ یہ جادو ہے ابن ابی کفشا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے اس لیے تم انتظار کرو باہر سے آنے والے مسافروں کا اگر انہوں نے بھی یہ دو ٹکڑے چاند کے دیکھے ہیں تو انہوں نے سچ کہا ہے اور اگر باہر کے لوگوں نے ایسا نہیں دیکھا تو پھر بے شک وہ جادو ہوگا پھر باہر سے آنے والے مسافروں سے تحقیق کی جو اطراف سے آئے ان سب نے اعتراف کیا کہ ہم نے یہ دو ٹکڑے دیکھے ہیں عقائد اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ شق قمر معجزہ پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے اور اس میں تعویل کرنا گمراہی ہے جو جس میں اندیشہ کفر کا ہے کیونکہ یہ معجزہ ہے جو نصوص سریح سے ثابت ہے جس میں تعویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں عقائد اسلام جن نمبر دو صفحہ بہتر